مسجد نبوی میں بیٹھ کر منصوبہ بنتا تھا کہ مکہ میں ابو جہل کی جہالت کو نہیں چلنے دیں گے بنتا تھا نہیں بنتا تھا یہاں کے خیموں میں بھی یہ منصوبہ بنتا ہے کہ ایڈوانی کی جہالت کو نہیں چلنے دیں گے مسجد نبوی میں منصوبہ بنتا تھا کہ کعبہ کو آزاد کرانا ہے بنتا تھا نہیں بنتا تھا یہاں کے کونوں کھدڑوں میں یہ فقیر بیٹھ کے منصوبہ بناتے ہیں کہ بابری مسجد کو دوبارہ آباد کرنا ہے انشاءاللہ وہاں بیٹھ کے منصوبہ بنتا تھا کہ کیسر کے غرور کو توڑنا ہے کسرا کی نقمت کو توڑنا ہے شرقیت غربیت کو توڑنا ہے ایک رب کے کلمے کو بلند کرنا ہے یہاں بیٹھ کے وہی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی وہی باتیں ہوتی ہیں مسجد نبوی بھی کھٹک رہی تھی ابو جہل کی نظر میں بھی کھٹک رہی تھی کیسر کو بھی کھٹک رہی تھی کسرا کو بھی کھٹک رہی تھی یہ مرکز بھی کھٹکتا ہے کہ نہیں کھٹکتا بہت ساروں کو کھٹکتا ہے اس زمانے کے منافق بھی کہتے تھے اور مسجد نبوی پورے مدینہ کو برباد کروا دے گی یہاں لڑنے کی باتیں ہوتی ہیں لشکروں نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا آج کا منافق بھی کہتا ہے یہ مجاہد دین کے کام برباد کر دیں گے پاکستان کو برباد کر دیں گے مگر یاد رکھنا بدر کے شہداء کا خون جس رب نے قبول کیا عہد کے شہداء کا خون جس رب نے قبول کیا اسی نے فیض آباد لکھنؤ کے شہداء کا خون قبول کیا ہے اسی نے تالقان کے شہداء کا خون قبول کیا ہے مسجد کیسر کیسا کتنا پر اسلام کو لانے کا ذریعہ بنی یہ مسجد انشاءاللہ اس زمانے کے کیسر اور کسرا کو اسلام کی قدموں پہ جھکائے گی